حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت نجاشی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تینتالیس